ہشام نے یا سے اور انہوں نے ابو سلم سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ تیرہ رکاتے پڑھتے تھے آٹھ رکاتے پڑھتے پھر ایک رکا سے وطر ادا فرماتے پھر بیٹھے ہوئے دو رکاتے پڑھتے پھر جب رکو کرنا چاہتے تو اٹھ کھڑے ہوتے اور رکو کرتے پھر صبح کی نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان دو رکھاتے پڑھتے یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد اور وطر کی ترتیب یہ بن جاتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک